مکان بدلنا ایک دفعہ ایک امیر آدمی نے ایک بڑے شہر میں اپنی ملازمت سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا اس نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دلکش بنگلہ خریدا گھر بدلنے کے بعد وہ اپنے نئے برآمدے میں بیٹھ گیا تاکہ سکون اور خاموشی حاصل کر سکے لیکن اگلی ہی صبح اس کا سکون ٹوٹ گیا امیر آدمی کے بنگلے کے بائیں طرف لوہار کی ورکشاپ تھی اور دائیں طرف بڑائی کی ورکشاپ تھی دن بھر ٹھائیں ٹھائیں جھن لوہار کے ہتھوڑے کے لوہے کے مارنے کی آواز آئی اور ززنن یہ چھوٹی بڑائی کی آری کی آواز آئی نہ ختم ہونے والے ہنگامہ سے امیر آدمی کے کان چبنے لگے وہ نہ آرام کر سکتا تھا نہ سو سکتا تھا وہ محض دکھی تھا ایک دن آیا جب وہ مزید برداشت نہ کر سکا اس نے بڑائی اور لوہار کو بلوایا کچھ ہی دیر میں وہ احترامنا اس کے سامنے کھڑے تھے اس نے ان سے کہا کہ تمہارے گھروں سے اتنا شور آتا ہے کہ میں آرام اسونے سے قاصر ہوں ہمیں واقعی افسوس ہے جناب انہوں نے جواب دیا لیکن کیا کیا جا سکتا ہے ہم غریب آدمی ہیں اور کام کرنا ضروری ہے برا کرم اپنے گھر شفٹ کر لیں امیر آدمی نے کہا اور انہیں اچھی قیمت ادا کرنے کی پیشکش کی دونوں کاریگر راضی ہو گئے اور خوشی خوشی چلے گئے جب امیر آدمی نے انہیں اپنے اوزار اور گھریلو سامان گاڑیوں پر لادتے ہوئے دیکھا تو وہ خوش ہوا کیا راحت ہے اس نے سوچا آخر میں سو سکتا ہوں اور سیدھا بستر پر چلا گیا لیکن اگلے دن وہ اسی کان کو بہرا کرنے والی آوازوں سے بیدار ہوا کیا غلط ہو سکتا ہے اس نے اپنے نوکر کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا نوکر بھاگتا ہوا واپس آیا وہ ماسٹر انہوں نے کہا لوہار اور بڑائی دونوں نے اپنے گھر بدل لیے ہیں لیکن لوہار بڑائی کے گھر میں چلا گیا ہے اور بڑائی لوہار کے گھر چلا گیا ہے ایک کوریائی کہانی